حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ بنو نظیر اور قریضہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی یعنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بنو نذیر کو مدینے سے نکال باہر کیا اور قریضہ کو ان کے گھروں میں رہنے دیا اور ان پر احسان فرمایا حتیٰ کہ قریضہ نے بعد میں جنگ کی یعنی غزوہ احزاب کے موقع پر کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور دھوکہ دیا تو ان کے جنگجو مرد قتل کر دیے گئے اور ان کی عورتوں بچوں اور اموال کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا سوائے ان بعض لوگوں کے جو کاروائی سے آ ملے تھے تو آپ نے ان کو امان دی اور وہ اسلام لے آئے اور قتل سے بچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینوقا اور بنو حارثہ کے سب یہودیوں کو جو مدینے میں رہ رہے تھے باہر نکال دیا بنو قینقا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوم تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار پانچ